السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون فائیو فور حضرت ابار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت بھیجنے والا ہوں یعنی ہم لوگ یہ ہم جو چل رہے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت بھیجنے والا ہوں جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز یعنی نعمت اور راحت ملے گی تو وہ اس پر اللہ تعالی کا شکر کریں گے اور جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز یعنی نعمت اور راحت ملیں گی تو وہ اس پر اللہ تعالی کا شکر کریں گے یہ دو مرتبہ میں نے اس لیے کہا تاکہ ہمارے ذہن میں شکر کا مادہ پیدا ہو ہمارے دلوں میں اور جب انہیں کوئی ناگوار چیز یعنی مصیبت اور تکلیف پہنچے گی تو اس کے برداشت کرنے پر جو اللہ تعالی نے ثواب کے وعدے فرمائے ہیں ان کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے جبکہ ان میں نہ حلم ہوگا یعنی نہ نرمی ہوگی اور اور, اور نہ علم ہوگا جبکہ ان میں نہ حلم یعنی نرمی اور برداشت ہوگی نہ علم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پیارے رب جب ان میں حلم اور علم نہیں ہوگا تو ان کے لیے صبر اور سواد کی امید رکھنا کیسے ممکن ہوگا اللہ تعالی نے جواب دیا بہت شاندار جواب ہے ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا عیسا میں ان کو اپنے حلم سے حلم اور اپنے علم سے علم دوں گا سبحان اللہ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے کتنی بڑی چیز ہے اے اللہ تو ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے علم میں سے ہمیں علم عطا فرما اور ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جس کی تو نے قرآن میں تعریف کی ہے اور تو نے کہا ہے خلیل من عبادی شکور بہت تھوڑے ہیں میرے وہ بندے شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ تیری ساری نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ تو نے ہمیں کان دیے اس پر تیرا شکر تو نے ہمیں صحت دی اس پر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا اس پر تیرا شکر تو نے ہمیں صحت دی تو نے مال دیا تو نے اولاد دی تو نے آنکھیں دی اور تو نے ہی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے ایک ایک بال تیرا شکر ادا کرتا ہے ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربنا تو آخنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اس رنگ کما حمل تہو الدین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بڑی زبردست دعا ہے قرآن میں ایک ہی دعا یہ ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا عرش کے خزانوں کے نیچے سے دعا ملی ہے ہم کو اے اللہ اس دعا میں جو مانگا گیا تو ہم سب کے لیے قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین